ابو البختری کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی جو مجھے پسند آئی میں نے کہا یہ مجھے لکھ دو تو اس نے یہ مجھے صاف صاف لکھ دی کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جبکہ طلحہ زبیر عبد الرحمن اور سعد رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھے تھے اور ان دونوں کا آپس میں جھگڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طلحہ زبیر عبد الرحمن اور سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب مال صدقہ ہوتا ہے سوائے اس کے جو اپنے گھر والوں کو کھلا دیں یا پہنا دیں ہم لوگ اپنا کوئی وارث نہیں بناتے ان سب نے کہا کہ ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے اور بقیہ صدقہ کر دیا کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دو سال تک اس جائیداد کے متولی رہے اور وہی کچھ کرتے رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے پھر ابو البختری نے مالک بن عوض کی حدیث سے کچھ بیان کیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچہتر